ہر پجات ہر پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہری پجات ہری پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہرے پجات ہری پجات ہری پجات ہری پجات ہری پجات ہرے پجات ہرے پجات ہر پردا ہرے پر ہر ہر ہر ہر ہر پدا ہرے پر